عبید اللہ بن عمر نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میری آرزو تھی کہ جیسے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی تھی میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہوتی میں بھی صبح کی نماز مینا میں ادا کیا کرتی اور لوگوں کے مینا آنے سے پہلے جمرہ اقبہ کو کنکریاں مار لیتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کیا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی تھی انہوں نے کہا ہاں وہ بھاری کم حرکت کر سکنے والی خاتون تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بیس